الحمد الحمد لله لله الذي بعث الأمين رسول الله سلام صدق الله تعالى ورسوله صدق الله صدق وعددا صلى الله تعالى وسلم وسلم يا رسول الله

حرام ہے مخلص ساتھی مبارک جنشا جام دارا روڈو جام آج کشمیری شوق اترا شوق محمد والی شوق محمد والی ڈکی پہاڑ پر ضلع ڈیرا اسماعیل خان اللہ پاک سب سب خدمت لوگ قبول کا مولانا شفر صاحب اور مدرسہ جو قائم ہو پایا ہے اس لیے نام اچھا فرمائش ایسا رکھنا کہ کوشش جا جاتے حضور ہوا سا سال بڑا میرا دوست کیونکہ جلسہ

کلر پڑھ رہا ہوں دوستان گرامی نہ علیہ السلام کی تشریف

کافر نبیاں تشریف علوم و فنون لیکن ہدایت بہت ہی دنیا کو بولا علم روشن علم روشن روشن علم ہر گھر تک علم تعلیم ہر گھر تعلیم ہر بہت بڑا شیطانی شور الفاظ مل مانا چاہیے اکرام ہے

پڑھنا ہوتا سی غلط پڑھنا ہدایت اللہ نے ہدایت نبیا پاگلوں میں بھیجے اس مسئلے کو کھولنے کو پہلے ایک میں جناب شان نبوت سنانے چلا اور شان ہدایت رستے کے اندر ہوٹل کچھ دیر روپیہ شاہ ہوٹل

میں رکھا بچے دو ہر مسافا سبحان اللہ فوراً بولیا نہ نہ نہ میرے میرے اگے اگے گل گل گل کرنا کرنا کرنا کسی صرف قرآن میں نال دا میں میں اے اے اے جی، اے پرویزی جی۔ بھی حدیث کہ بچے صرف قرآن ہاں

اللہ نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے قرآن نہیں آیا چالیس سال تک رب کا حبیب اللہ کا رسول چالیس سال تک کلے رہے قرآن نہیں آیا چالیس سال تو بعد قرآن آیا لیکن غور تو کرو کیا چالیس سال رسول پاک کی زندگی قرآن کے خلاف ہوئی جب سارے لوگ کہتے امین امانت دار رسول خدا قرآن گل سمجھ قرآن کے خلاف نہیں چل رہا قرآن اور بولو تو صحیح نہیں ہے قرآن قرآن کے خلاف نہیں چلتا میرے لفظ بھی بدلتی قرآن خلاف نہ چلنا اور بات ہے قرآن کے مطابق چلنا اور بات ہے مطابق قرآن کے اترنے کے بعد پیدا پیدے لیکن اترنے سے پہلے بھی حضور چالیس سال قرآن کے خلاف مجھے قرآن پہ آیا چالیس سال کو بعد کی زندگی قرآن کے خلاف نہیں ہوئی اللہ نے دسے میرا رسول قرآن کا محتاج آئی قرآن رسول سمجھ میں کر کے لوگوں میرا رسول اور کا محتاج نہیں قرآن میرے رسول کا محتاج کوئی دنیا پھیل نہیں سکتی

خلاف سکتے تو سمجھ لو کہ اللہ جس جس جس

وہ سب سینٹ بنا اللہ جہاں سول ہوا پہ جو ہے لیکن سمجھا ہو رہے ہیں اندر دل ہو رہا انہوں کے بول ہو رہا پیسے دیر ہوئے ہر آمدنی موبائل یہ پتا لگ رہا ہے لیکن یہ پتا لگے گا ہوں تھی بھی کہ رہے

تربیت نہ ہو تربیت نہ ہو تربیت اس لیے کسے کا بزرک گا کسی شہر ہے بزرک گا کرے گا پھر تیرے نفس نو پتہ لگے گا کہ مرنا کی کیویں جو بار بیٹھنا ہو کیویں ہونا ہے پڑھنا ہو عمل کرنا ہو نمب آپ پہلے پہلے قرآن سیکھنے سات پھر قرآن عمل سیکھنے سے آج کل کو سکیے تو کچھ کا بچہ اسے میرا لایا اس کا بالکل

پڑھان کا کا رہے کران سمجھ نہیں کرانے والے کیا صرف کتاباں پڑھ کے ڈاکٹر بن بیٹھے جب کتاباں پڑھ لی

کیوں آ بھائی لسنس ہے سنسد آ رہا ہو تو شاید کے لیے کہا کے دے بتاؤ تیری پلیتی بغیر سکھاوا کا کوئی بھی اللہ کا دین نہیں اللہ کے پاس ہوتے ہوئے بغیر سکھاوا کے کوئی نہیں ہمیں نہیں آئی تھی میں ہم بہت نہ بالکل یہ سوچ کافر بڑی کا کہنا میرے نظام ماحول آنے خالی پڑھن کرنی آنا چاہتا چاہے سیکھنا میرا ڈرائیور ہے بابا اجے تو کوئی شوٹر کی کوئی نہیں بابا اشرف پڑھیا نہیں کوئی شہ نہیں پڑھیا ایک دماغ پر یہ استاد نے دو بار کھلا گا جڑوائی پینتالی سال ہو گئے رہتے ہیں کنے کونے کچھ کو تیار کر گی چلا سواد آ جا نہیں

اصل شہر پڑھنا نہیں اصل شہر سکھنے اللہ کے رسول جن پڑھے نہیں رب کو جنہوں کملی والے نے فرمایا لانے پر میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے اگر سکھایا اللہ نے اگر سکھایا اللہ نے مینو سکھایا سکھاوت کا سکھا کر اور گل آ جڑا میرا موضوع ہوئی توجہ ہے اللہ کے علوم فنون ہے ہدایت ہدایت نے اسی کی جنہ اللہ سکھاوے گل نہیں سمجھ جنہوں اللہ ہدایت توجہ

لیکن لانٹنی بن رہا ہے علم ہی ہے سر شروع ہے بانی ہے سارا سارا علم ہے

मुझ पर बच्चा अगर ईसा भेजा منتب ہے اللہ مینی گا

اللہ تعالیٰ نہیں کر منت آئیں گی میری طرف سے ہمارے پاس کیسا چلائے گا منتولی جو میرے پاس نہیں منتو اور کہ زمین علم فن لیکن جب شاید نکل جاتی وہ ہے ہدایت جدو یہ مکری پھر آ جائے اللہ کے رسول معلوم ہوا گل سمجھی غلط پڑھن پڑھو ان پڑھ ہونا چنگا نہ پڑھنا چنگا

بزرگ مثال کسان کلب دے نہ ہوئے اقبال فرما ہے ایک ہے غلط دین غلط دیکھنے والا ایک نو دیکھنے والا جنہوں پھینکا کہتے ہیں

چل گئے ان چکنے انتظار کرنے کو میرا ہاتھ جی جاپ خود کوشش کرے گا ہزار اپنی جان چھوٹا تو پھیرے گا جب تک دل میں یقین ہونا نہیں قدم اس نے سونا نہیں بزرگ فرما دے لے چلیا استاد نے آخیا شکر چلو جا کمرے میرے شیشی پہ رہے

میں ہے ہے تیری غلطی نے تو غلط دیکھنا میں سمجھایا جی بناؤں نا سن تینوں بھیجو کچھ نہیں دستا آپ یا ہرستا ہار مار ہاتھ مار مار مار اکھ دے چلتا ہاتھ ہاتھ کے ایک ایک سی لگ جانا ایک لے کے آ جاتا گل سمجھائیے بھلے آپ غلط میں فل مارو نام ہے پھر چنتا غلط بہن مارو ہو چاہیے سبحان اللہ بولو بولو کلندر اقبال خبر روپائی سنائی

شری ہند اس بھنسا فرمان سوچو سوچ نبی اللہ غلط بھی یعنی بہرے نال چلائی ہوں اگے یہ پہلا تو اشارے کر رہے اگلے دو میں سے زمن کے لیے جناب میری گل قبول ان پڑھ ہوئے ہوئے پر سونی آدت والا ہوئے ان پڑھ ہوئے تیار

نارے تقریب نا نئے حقیق نارے محمد شبھی لکھ بان ابابل چوتھی محمد خزرے بچی شری ہزی حسینی

تیرے لطف کے واسطے اور اور اور فرما فرما وضاحت وضاحت کرا کرا غلط پڑھنا غلط سمجھنا غلط کرنا نہ چنگا ہے غلط غلط ایک شیر ہو سنانا افغانی مسلمان بول دے نہیں ہوں تو پٹانا نو بھی سکول کے جانے لگن رہے گا اس لیے ہلے بالکل اقبال ہے ایک پوری نظم لکھتی وہ شروع ہوتی ہے اے غافل افغان اپنی خودی پہچان ہے تو شروع اے غافل افغان اپنی خودی پہچان اقبال کی زبان خودی خودداری

اپنی خودداری کا مطلب ہے گھر میں بادشاہ چل اپنے خوف چل اپنے تیرے سونے والے برتن دیکھنا بھی نیا ہر حال گزارا کرنا جانتا ہوئے کسے کا گلاب نہ بنے کسے دے اگے بے زمین نہ بنے اپنے زمین زبان کو ہمیشہ قائم رکھے اقبال ایسے بچے بندے آدھے میری خود ہی بنتا ہے

پتا سارے لاپرواہی قسم اجازت

امام حسن امام حسین فلانا کہتے شریفی چنگیے فلاد فلانا فلاوہ سکھ چل امام حسن نے سکھ چنگے نہ سکھ چنگے جم شیر انوار پسند کرے وہی چنگی اللہ

میرا موضوع پہلا عنوان پہ غور کرو کہ غلط پڑھنے سے نہ پڑھنا اچھا۔ کیوں پہلے سمجھا دیا رہے ہیں علم فن ہے ہدایت نہیں سی کہڑا پاگل کا پتر جڑا کے جب مکے تو اس وقت دنیا علوم فنون نہیں سن پڑھائی تو بے عقل ہونا ہے انہوں تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہونا حقیقت کا نہیں تاریخ گواہ ہے مسز سکندری شہر

لفظ ہے وہ آیا جائے تو آپ مساج پر پرانے حدیث سے کوئی اس بھی نہیں بتا سکتا یہ کو ہندوستان کے سماج چلیلا جتنا لکھنے والے کام ہے ہندوستان کے اندر سرستا سنانے روم اور پاسے سن لیکن سارے کتنے گمراہی مب ہمیں بھما میرا محمد قریب ہدایت رہیں گے ہدایت سارے موجود سرکشا نیا

انہوں کجرا پتا نہیں کہ ہدایت کوئی نہیں فن ہدایت ہدایت علم آخر افلاطون جو کتاب ہے ریاست اس کے اندر پھر اپنے علم فن کے زور جی کتاب لکھ کے دنیا نظام ایک گل سنا اس کتاب تاکہ پتہ لگ جائے علم فن ہون ہدایت نہ ہوئے تو نظام جب بناوے سے ان کی لانت بن جائے سمجھاؤ ریاست بڑھ بال کر ہر کسی سو کھلا اختیار ہے چاہتے

بندے نے حضرت سدھی کے اکبر کے دور ہے یہ کم کیتا سی سارے پیسے مشورہ کر کی سزا دے گیا مشورہ اتنے ملیا مولا علی سمایت بیٹھے مشورہ یہ ہوا اک لال لال پہلے نہیں سن سنکن انپڑا کا حال جہلی پاک والے پڑھے پڑھے پہ بھی سن کہ شادی کی صحابہ جن کملی والے ہدایت سکھائی پائی جب خبر دیکھی نہیں

پڑھائی ہر تعلیم ہر ہر ہر اللہ نے فرمایا ہدایت ہدایت حکم دو سیا گل مشہور سارے سردار بن جاتے گھوڑے کھڑے مری بولو تو صحیح جی۔ سارے جو سردار بن سردار ج

بول دو گے نہیں اللہ میرے دوست

پڑھائی سوچ نہیں یعنی جی کے ہاتھ رکھو پاس یعنی میں سوال سچی دسے جی دسی غلط پڑھے نے یا صحیح پڑھے بولو تو صحیح توجہ ہے سونے کی میں کہہ رہی ہوں دلیل سچی دس سڈے ان بندے بدکاریاں کرن یعنی بدکاری عورت نہ بدکاریاں کرانا عزت او فلم بناؤ فلم بنا کے جگ تے وکھاؤ تے ہنر رکھ دے ساڈے ان پڑھ جے ان پڑھا کول فن آیا تے پڑھے لکھے دی جان تازے ترین واقعے میں بابل پور یونیورسٹی کا جہاں نام اسلامیہ

وہ سمجھتے سن یہ فرض ہے فن پڑھ گیا کی پڑھیا یہ باہر کھ کے لوگوں فسا فسا کے پھر استاد کا فلم بنا لاسا تیری نظر یہ پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھنا چاہیے انپڑھ سن انپڑھ سن انگریز کتے کا قانون نہیں سی چلتا پڑھتے گئے قانون اس بڑے کا اس سے پیسہ چل رہا تھا چنگے کہ ان پڑھ چلے تا کر کے اللہ میں بال گل کہنی پڑی

سوال کرا گا سے ان پڑھ بیٹھو پڑھے لکھے بھی ہو بیٹھے سچی دسیا میں تھوڑے کو سوال کرا گا دسو کہڑے رسول نے بت پڑھایا کہڑے رسول نے بت اٹھایا بت کرایہ کیسے بولو تو صحیح

پوچھا کبھی وڈیرا چلے بچا انہیں آخیا میری گوارا میرے کباب میں جب واقع موجود ہے جو برابر بنا دیر ساری بڑی لوگ نہیں پائے پتھر ہے آپ نے فرمایا

رسول نے نے نے ابراہیم علیہ السلام بت بہانے بڑا بڑا کے نے اللہ نے کی نام بنو لکھے اللہ نے فرمایا ابراہیم میری غیرت کی خیر میں دشمنوں کو ہدایت ہدایت ہدایت نے آپ پڑھے لکھے بیٹھے پڑھے لکھے انگری جی بیٹھے پڑھے لکھے ملک میں بیٹھے دوا کے سجنا ہو گر سمجھی خان بڑی بڑی سکیم ہو پڑھے لکھے آئیے سوال پڑھ بندہ کو ان بنایا ہاتھ سج بیچ ان سے پڑھے لکھے بڑوں نے

ہاں، جڑے بڑے بھی آگے اصل اسلام بھی آگے گل کریں گے صرف ایک بت توجہ جتھے تو جائے گا اتنے دو دو ارب چار چار مسجد ارب ارب کی مسجد مسجد بھی ہے مسجد کی بغل نہیں ہے مسجد بنی اگر دو ارب ارب

فلسفہ تو مسجد بہت قیمتی بنی اور بڑی سونی بنی اس سے مسجد کی کچا سوچا ہے بھی اربا روپئے کے بڑے بڑے اربا روپئے کی تھان لے ہوں دس جی مسجد بنی ہے خدا واسطے بت کہ واسطے میری گل نہیں سمجھ جی مسجد بنی ہے خدا بت کے واسطے جی بت بنا خدا واسطے پھر مسجد کتنے واسطے بت بنا شیطان پورا مسجد بنائی کفر کو چھپانے کے لیے

اللہ نے پھر نبی رسول بھیج کے جنگ کو تیز کیتا ہے رسول آیا شیطان کا رب رسول ہو سکتی ہے بولو تو صحیح طرح آپ کرائی کھڑی ادھر مسجد ادھر بت خان ادھر مسجد

اللہ فرماتا نماز بے برائی تو جی بڑے ان چکرا صبح کی نماز کا ٹائم میں مسیح میں جتنے سکولوں کالجوں کے واقع ہوئے ہیں منظر عام کیا ہوتے میں ایک آخر اس پڑھنے سے پڑھنا مقصد ہے یا اس پڑھنے سے نہ پڑھنا برا ہے برائی ਨਾਲ من خدا موقع میں آپ سے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ اللہ جی نے کام کو سارے انہوں نے تیز کر دیا روشنی زیادہ ہو گئی اللہ اس سے اندھیرا آگے یہ سمجھ میں کتی کے بھی پوچھنا دسو خود کہہ ہو پڑھتے ہو پورا گھلس دنگریز تجارت کے بہانے یہاں پر آگوں کے ساتھ خوشیاتی سلسلہ جمع کرنا

دیا تیری بٹا ہرام تھانٹاجرا شرم نہیں آئی امن امت فرسے کے اب بھجوے بڑا سال تک لیکن ہو گئی یہ کہتے پر نہیں تھا

اور وہ غلط پڑھنے سے خدا غلطی میں جنتا ہاں